ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته به به ومن هم الخاسرون اور آپ سے اے نبی یہ یہود اور نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہش کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو آپ کا کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے سامعین آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے آیت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ سے اے نبی ہرگز راضی نہیں ہوں گے لہٰذا آپ بھی انہیں چھوڑیے اور رب کی رضا پر چلیے انہیں دعوت رسالت پہنچا دیجئے دین حق وہی ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اس پر قائم رہیے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے آپ نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت حق پر جم کر دوسروں کے مقابلے میں رہے گی اور غلبے کے ساتھ رہے گی یہاں تک کہ قیامت آئے پھر اپنے نبی کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ ہرگز ان یہود و نصارہ کی رضامندی اور ان سے صلاح جوئی کے لیے اپنے دین میں سست نہ ہونا ان کی طرف نہ جھکنا نہ ان کا کہا ماننا فقائے کرام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ کفر ایک ہی مذہب ہے خواہ وہ یہودی ہوں نصرانی ہوں یا کوئی اور ہوں اس لیے کہ ملت کا لفظ یہاں مفرد ہی رکھا جیسے اور جگہ ہے لکم دین و کم ولی دین یعنی تمہارے لیے اے کفار و مشرقین تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے اس استدلال پر اس مسئلے کی بنا ڈالی ہے کہ مسلمان اور کفار آپس میں وارث نہیں ہو سکتے اور کافر آپس میں ایک دوسروں کے وارث ہو سکتے ہیں گو وہ دونوں ایک ہی قسم کے کافر ہوں یا دو الگ الگ کفروں کے کافر ہوں امام شافعی کا یہی مذہب ہے اور امام احمد رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت میں ہی قول ہے اور دوسری روایت میں امام احمد اور امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول مروی ہے کہ دو مختلف مذہب والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں ایک صحیح حدیث میں بھی یہی مضمون ہے جس کو امام ابن ماجہ نے نکالا ہے واللہ عالم تلاوت کا حق کیا ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ حق تلاوت ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں قطادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں اور روایت میں ہے کہ اس سے مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حق تلاوت یہ ہے کہ جنت کے ذکر کے وقت سوال جنت ہو اور جہنم کے ذکر کے وقت اس سے پناہ مانگی جائے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حلال و حرام کو جاننا کلمات کو ان کی جگہ رکھنا ہیر پھیر نہ کرنا وغیرہ یہی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے حسن بصی رحمہ اللہ فرماتے ہیں واضح آیات پر عمل کرنا متشاب آیات پر ایمان لانا مشکلات کو علماء کے سامنے پیش کرنا حق تلاوت کے ساتھ پڑھنا ہے ابن عباس صدی اللہ عنہما سے اس کا مطلب حق اتباع بجا لانا بھی مروی ہے پس تلاوت بمانہ اتباع ہے جیسے والقمری اذا اری ادا تلا ہمیں ابو موسل اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن کی اتباع کرنے والا جنت کے باغیچوں میں اترنے والا ہے عمر رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی رحمت کے ذکر کی آیت پڑھتے تو ٹھہر جاتے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرتے اور جب کبھی کسی عذاب کی آیت تلاوت فرماتے تو رک کر اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب فرماتے یہ روایت ابن ماجہ میں ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا اس کتاب پر وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں یعنی جو اہل کتاب اپنی کتاب کو سوچ سمجھ کر تلاوت کرتے ہیں وہ قرآن پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں جیسے اور جگہ ہے لو انہم اقام اور فرمایا کل یا اہل بلستم وما شعی انحطی من تھا یعنی اگر یہ تورات و انجیل پر اور اللہ کی ان کی طرف نازل کردہ چیز پر قائم رہتے تو ان کے اوپر سے اور پیروں تلے سے انہیں کھانا ملتا فرمایا اے اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اترا اس کا قائم نہ کر لو تب تک تم کسی چیز پر نہیں ہو ان کا قائم کرنا لازم ہے کہ اس میں جو ہے اسے سچا جانو اور اس میں رسول اللہ کا ذکر رسول کی صفت آپ کی تابے داری کا حکم رسول کی ہم رکابی کی رغبت سب کچھ موجود ہے اور جگہ فرمایا جو لوگ نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری کرتے ہیں جس رسول کا ذکر اور تصدیق اپنی کتاب تورات اور انجیل میں بھی وہ لکھا دیکھتے ہیں اور جگہ فرمایا ان الدین نہ اوت العلم من قبل یعنی تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان پر جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر پڑتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب پاک ہیں ہمارے رب کا وعدہ بالکل سچا اور صحیح ہے اور جگہ ہے جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان پر یہ پڑھی جاتی ہے تو اپنے ایمان کا اقرار کر کے کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی سے ماننے والوں میں سے ہیں انہیں ان کے صبر کا دوہرا اجر دیا جائے گا یہ لوگ برائی کو بھلائی سے ہٹاتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے دیتے رہتے ہیں اور جگہ ارشاد ہے قل للذین اوت الكتاب والامیین الآیات یعنی پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگوں سے اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا تم اسلام قبول کرتے ہو اگر مان لیں تو راہ راست پر ہیں اور اگر نہ مانیں تو آپ پر اے نبی صرف تبلیغ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہے ہیں اسی لیے یہاں فرمایا اس کے ساتھ کفر کرنے والے خسارے والے ہیں جیسے فرمایا وہ میں یک فربی من الحض فن یعنی جو بھی اس کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ کفر کرے اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس امت میں سے جو بھی مجھے سنے خواہ یہودی ہو خواہ نصرانی ہو پھر مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا